الرحمن الرحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين دوستان گرامی اس محفل میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے کسی ابو جہل کے بیٹے نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ فتح رضویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر چھ سو چھیالیس اور مسئلہ نمبر دو سو تہتر کی یہ عبارت پیش کی عبارت کے الفاظ یہ ہیں ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے ہیں حجام کا کام علیہ علیہم السلاۃ وسلام کی طرف نسبت کرنا تو اس شخص کا افطرا ہے آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کو کپڑا بننا سکھایا گیا دابود علیہ السلاط و سلام کے لیے لوہا نرم کیا گیا کہ وہ اس سے زرہیں بناتے یہ بیان اگر اس نے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے اور اگر کسی محل صحیح میں نیت صحیح کے ساتھ کیا تو حرج نہیں اور اگر نہ کوئی نیت فاصدہ تھی نہ صحیحہ ویسے ہی بے معنی حکایات کے طور پر بیان کیا تو بے ادب ہے اور قابل تعزیر یہ عبارت بیان کرنے کے بعد اس نے اپنا خبیسانہ اور جاہلانہ جو اس کو اپنے بڑوں کی وراثت سے ملا ہے استدلال کیا استمباد کیا اور یہ کہا کہ ناچیز کے متعلق میرا ایک کلپ بھی سنایا کہ یہ محل توہین میں حضرت آدم علیہ السلام کا اس نے ذکر کیا ہے تو مرتد ہو گیا یعنی ارتداد کا فتویٰ مجھ پہ لگا دیا مجھے ان کے ارتداد کے فتوے لگانے سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے وہ ایسا جماعت ملعونین کا مبارک گروہ ہے کہ جو امام اعظم سے لے کر تمام صوفیہ حتیٰ کے تاجدار گولڑا تک کو وہ کافر کہہ چکے ہیں اب جو اتنے بڑوں کو کافر کہہ چکے ہیں خنزیر اور کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی کہنے والا انبیاء کی طرف نسبت کرنے والا کافر اور مام نے دکھایا ان سب نے کی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہم کسی مام کو نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کے سامنے پھر ہماری کیا حیثیت ہے تو یوں سمجھیے وہ ایک ہلکے کتے ہیں جن کے گلے سے پٹا نکلا ہوا ہے نہ صحیح دیکھتے ہیں نہ غیر دیکھتے تو ہمیں ان لوگوں کے اس فتوے سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارا مقصد لوگوں کے ذہن کو صاف کرنا ہے اور یہ جو عبارت ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے اندر جو ابہام اور اجمال ہے اس کو دور کر کے اس کی وضاحت کرنا مقصود اور انشاءاللہ الرحمن اللہ جب ہماری یہ وضاحت دنیا علم کے اندر قدم رکھے گی جی۔ تو علم کے ساتھ مس رکھنے والے تمام لوگوں کو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ الحمد امام اہل سنت کے کلام سمجھنے کا ہم نے حق ادا کر دیا میرے دوستو امام اہل سنت ہی کا ابتدان حوالہ دیتا ہوں تاکہ اس حوالے کو پیش کر کے فتویٰ کا استعمال کرنے والے خنزیر ابو جہل کی نسل جو ہے اس کا اس کا علمی مقام اور علمی حیثیت آپ کے سامنے آ جائے امام اہل سنت فرماتے ہیں فقہ کے جو کتابیں فقہ کی جو کتابیں درسیات میں مروج ہیں وہ بھی ان کے دور میں یہ بھی ذہن میں رکھیں اب تو تنظیم کا دور ہے نا تو تنظیم المدارس کا دور ہے اس وقت امام علیہ سنت کا دور تو فرماتے ہیں اس وقت جو ہمارے دور میں فقہ کی کتابیں مروج ہیں ان کتابوں کے پڑھنے سے تو آدمی فقہ کی دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتا دہلیز آپ جانتے ہیں کہ جو گھر حویلی کا دروازہ ہوتا ہے باہر کا اس کے آگے جو ڈیوڑی بناتے ہیں ڈیوڑی ڈیڑھ دیوار ڈیوڑی ڈیڑھ دیوار جو ڈیڑھ دیوار بناتے ہیں تاکہ سامنے دروازے کے کھڑا ہونے والا شخص وہ سامنے نظر نہ ڈال سکے گھر پر حرم میں جس مقصد کے لیے ڈیڑھ دیوار بنائی جاتی ہے اس کو ڈیوڑی کہتے ہیں پنجابی میں اور فارسی والے اور اردو والے دہلی سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کتابیں ہیں مروجہ ان کو پڑھنے والے شخص جو ہیں وہ تو دہلیز میں بھی داخل نہیں ہوتے فکا کی اور ان خبیصوں نے خالی قدوری بھی مکمل نہیں کی یہ فتوا بنا رہا ہے نا مرتبان کی نسل کا تو ان خبیصوں نے جو ہے قدوری بھی مکمل نہیں کی تو جن کا یہ حال ہو ان خبیصوں کا ہے جی تو یہ لوگ امام اہل سنت اور کسی امام کی کتابیں پڑھ کر تو سوائے غلط بیانی کی اور کیا کر سکتے ان کے متعلق تو کہنا پڑے گا کہ یہ فقہ کے راستے پر بھی نہیں چلے آگے ڈیوڑی تک پہنچنا تو دور کی بات ہے اب جو راستے پر بھی نہیں چلے میں ان استاد شگیردوں سے یہ پوچھتا ہوں محل توہین اور توہین کا فرق بتا دو بات تو ہو رہی ہے صرف لوہا داود علیہ السلام نے سائل سوال کرتا ہے سائل سوال کرتا ہے اگر کوئی یوں کہے کہ آدم علیہ السلام نے کپڑا بنایا داؤد علیہ السلام نے آہن لوہاروں کا کام کیا ہے اور فلاں پیغمبر نے حجام کا کام کیا تو اس میں کیا بے عزتی نبیوں کی ہے یا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محل توہین میں ایسی بات کہتا ہے تو پھر مرتد ہے اگر محل توہین میں نہیں محل صحیح میں کہتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی نیت فاسد نہ صحیح کسی طرح کی نہ ہو تو پھر فرمایا بے ادبی ہے ایسے اگر جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹی میں صحیح نہیں پہلے اب جی میرے دوستو سب سے پہلے تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ السلام کا ذکر شریف ہے محل توہین میں جو اعلیٰ حضرت فرما رہے محل توہین میں اس کا کیا مطلب ہے کیا اگر توہین کی بات چھڑی ہوئی ہے کسی کی یعنی کیا مطلب کہ مسئلہ یہ ایسا چھڑا ہوا ہے کہ کسی کی توہین کی بات تو اس وقت مطلق اگر انبیاء کا ذکر جو ہے جس طرح کے اعلی حضرت کا کلام مجمل اور مبہم اس خنزیر نے پڑھا ہے اور آگے پیش کر دیا اور استعمال بھی اپنی طرف سے کر دیا اور کتے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا قیاس ہے اور یہ قیاس جو ہے نا ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنا ایک شبی کو دوسری شبی پر قیاس کرنا یہ چوتھی صدی سے علماء فقہ نے علماء کرام نے لکھا ہے ختم ہو چکا ہے اور وہ تو چوتھی صدی سے ختم کر رہے ہیں اور یہ پندرہویں صدی کا ٹٹی کا کیڑا جو ہے چمونا وہ بے چار بن کر اور پڑھ بھی رہا ہے اور ٹر ٹر بھی کر رہا ہے اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں بدھو کے بچے وہ پتہ نہیں کیا کوئی کو شور مچا رہے ہیں ہاں جی اب میرے بات میرے بھائی بات کو سمجھو علماء کرام نے فرمایا کہ ہمارا کلام جو ہے کسی مقام پر مجمل ہوتا ہے کسی مقام پر مفصل ہوتا ہے کسی مقام پر مبہم ہوتا ہے تو کسی مقام پر جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے تو سب کلام کو پڑھ کر ہمیشہ پھر اس سے کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے ایک مقام سے پڑھ کر فتویٰ دینا علماء نے فرمانا چاہیے اسی وجہ سے مفتی وہی ہو سکتا ہے جس کو پورے فقہ پر عبور ہے جس خنزیر کو فقہ پر عبور نہیں ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں سوائے تباہی جانے کے اور کچھ نکلے یہ بات کس نے لکھی ایزاح الدلالات کے اندر امام عبد الغنی نابلسی نے شروع شروع میں لکھی علامہ ابن رجحان مصری سے لکھی بیش علامہ شامی نے بیش بہا کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور اعلی حضرت کے فتوے میں کئی جگہ پر موجود ہے کہ کسی مطلق کلام کو دیکھ کر ایک مقام پر اس سے کوئی فتوا نہیں دے سکتا اب میرے بھائیوں میں سب سے پہلے یہ جو کہا ہے محل توہین میں کیا تو کافر مرتد ہے یعنی امبیا علیہ السلام کا وہ ذکر کہ داود علیہ السلام نے لوہا نرم کیا اور لوہارا کام کیا باب آدم نے کپڑے بننے کا کام کیا یہ محل توہین میں اگر بات کہتا ہے تو مرتد ہو جائے گا اللہ حضرت جو یہ لکھ رہے ہیں تو اس کا پہلے مطلب تو سمجھیں کیا یہ اسی طرح اس اطلاق پر معمول ہے اگر معمول ہے اسی طرح اس کا معنی جس طرح وہ خنزیر ابو جہل کی نسل سے سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اب سمجھے فساد کیا لازم آئے گا فساد کیا لازم آئے گا میں کرام بتاؤں گا کرام جنہوں نے ایسے ہی محل میں امبیا علیہ السلام کا ذکر کیا محل توہین میں کیا لیکن وہ کافر نہیں یہ وجہ یہ بتائیں گے میں تو خود بتاؤں گا اس میں لیکن ان خنزیروں کا حق بنتا ہے میری بات سننے سے پہلے میں آخر میں بیان کروں گا نا تو یہ میری بات پہلے آخر میں سننے سے پہلے پہلے بند کر دیں آخر میں سننے سے پہلے پہلے یہ سارے ائمہ کرام کی طرف سے توجہ پیش کریں جواب دیں تاکہ پتہ چل جائے یہ خنزیر کے بچے کو جانتے ہیں اور اگر میری سنیں گے جب تو پھر ان کے ہاتھ میں چھنکنا رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا اور یہ خود لانتی ترین بن جائیں گے ان پر توبہ فرض ہو جائے گا اب میرے بھائی سب سے پہلے میں اتنے بڑے امام کا نام لیتا ہوں جو مجھتا مطلق تھے بڑے سے کون تھے جیسے امام اعظم ابو نہیں بھائی امام شافی کا مذہب ہے اسی طرح ان کا بھی مذہب چلتا تھا اور مرتبان شاہ کے مدرسے میں یہ تفسیر موجود پڑی ہے یہ تفسیر تابری ہے امام محمد بن جرید تابری رحمہ اللہ کی ان یہ میں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ بتاتا چلا جاؤں گا دوستو سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے بات سمجھنا عام لوگوں کی زبان پر بھی آتا ہے بندہ پہ لڑ ہے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی زبان زبان زد عوام و خواص بندہ پل لنہا ارے بابا آدم پل گئے کہتے ہیں کہ نہیں اب یہی مثال دیکھیں کتنے اماموں کے پاس چل رہی ہے سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے کہا کس نے یہ تفسیر ابن جریر تبری تقریباً صحیح صنعت بخاری کی ویسے صنعت بنتی ہے یہ اس پر فرماتے ہیں انما سم جل انسان فنا سے انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ عہد کیا گیا اللہ کا معاہدہ کیا گیا اللہ نے اس کے ساتھ عہد کیا اس نے اللہ کے ساتھ عہد کیا فنا سے یا پھر بھول گیا اب اللہ کے ساتھ کس نے عہد کیا تھا حضرت اسی وجہ سے یہ آیا ہی یہ فنا سے یا ولم نجد لہو اس آیت کی تفسیر میں آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول آیا اب ایمان سے بتانا صحابی رسول حبر الما اہل بیت رسول عباسیوں کے خاندان کے بڑے ہیں رسول اہل جن پر جن پر حرام ہے زکوٰۃ لینا یہ وہ اہل بیت ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تو ہیں کس درجے کے جید صحابی ہیں انہوں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے پہلا معاہدہ کیتا دے پہلا بھولن ہار اوہی بنے تو اوتھوں انسان نسیان تو بنے ہیں آ انسان نسیان تو بنے دے بھولن ہار بندہ بن گیا میں پوچھتا ہوں ان ڈھگوسلوں سے بتاؤ یہ بھول چوک بھولن ہار ہر بندہ بھولن ہار تے پھر اپنی مثال بھی دے وے تے انسان نو تھڈو جڑا بھولن انسان آکھیا گیا ہے او پہلی بھول تو ہی آکھیا گیا ہے یہ مقام محل توہین ہے یا محل عزت ہے اگر محل توہین ہے محل عزت ہے احترام ہے تو پھر سارا دن اپنے استاد سے کہتے رہو آپ ہار ہیں میں دیکھتا ہوں آپ کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی پیر سے کہتے رہو پیر بھی بھولا ہمارا تو پیر بھی بھولتا رہتا ہے اور ہمارا یہ سارے بھول ہار بیٹھے ہیں تو لے ہار آدھا ہے کہہ دو میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اب میرے بھائی اس کے بعد عجیب بات سنو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے اور پہلے میں اور کسی بیان میں سنا چکا ہوں اللہ اکبر و کبیرا ولم نجد لہو آزما کے تحت فرماتے ہیں ولم نجد لہو آزما کل بن اوہدا الہ اس کے ساتھ یہ عجیب ترین بات اللہ اکبر و کبیرہ یہ وہی ہیں امام ابن جریر تبری تفسیر تبری اس کے اندر فرماتے ہیں محمد بن اسحاق جن کو امام اہل سنت نے جگہ جگہ فقہ محدث لکھا ہمارے امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنی کتابوں میں روایت نقل کر کے اور استدلال کرتے ہیں محمد بن صحاق نے فرمایا کہا جی وما وما امر ابن آدم انما امر و ابن آدم فیما بین و بین ادب اللہ کا امر ہی فیما بینا ہوا بینا آدم کہ آدم دے آدم کے بیٹے کا حال اور ابلیس کا بالکل ایسے ہے کا امر ہی ایسے ہے تشبیح دی جا رہی ایسے ہے جیسا آدم اور ابلیس کا تھا جس طرح آدم اور ابلیس کا حال تھا مسئلہ تھا اسی طرح کا مسئلہ ہے اولاد آدم اور ابلیس کا اب ایمان سے بتانا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اولاد آدم کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں گار ہیں فاسق ہیں تو سب کا معاملہ ابلیس کے ساتھ ایسے ہے جیسے باب آدم کا معاملہ تھا ابلیس کے ساتھ یہاں تشویش جو دی جا رہی ہے تو کس معنی میں دی جا رہی ہے نیکیوں کے اندر میری بات نہیں سمجھے اولاد باب آدم علیہ السلام میں تو گناہ نہیں تھا وہاں پر تو ہے خطا اجتہادی یا تعویل ہے کچھ ہے اور ادھر تو گناہ کفر تک ہیں پھر معاملہ کیسے جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے اور مشابے کیسے کیے جا رہے ہیں تشبیح کیسے دی جا رہی ہے تو یہ محل توہین میں ہوا ذکر حضرت آدم کا یا محل تعظیم میں ہو رہا ہے تو اب محمد بن صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ان کے فتوے میں کافر ہو گئے اور محمد بن صاحب محدث بھی کافر ہو گئے اور یہ محمد بن جریر تبری جو ہیں یہ نقل کر رہے ہیں یہ بھی کافر ہو گئے اب میرے بھائیو ان کے بعد دات علی حجمیری رضی اللہ تعالیٰ کون ان کے شیخ امام ابو القاسم کشہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اور پھر ان سے نقل فرمایا یہ نے امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامل احکام القرآن میں یہ دیکھ محمد بن جریر تبری کی عبارت یہاں سے نقل کر رہا ہوں یہ اور مقام کی ہے اور امام کشہری کی بھی یہاں سے نقل کر رہا ہوں انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ عبارت لی ہے فرماتے ہیں والمراد و تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بنی آدم الشیطان امر قدیم اینا قد هاولا الاحدف اینا آدم ایدا عاہدنا الیہ فناسیا حقاہ القشیری وکذالک التبری ایو این این جعرد یا محمد هاولا الكافر ان آیاتی ویخالف رسولی ویطیعو ابلیس فقید من فعل ذالک ابوہم آدم کیا مانا کہ یہ جو آیت ہے نا فنا سے یا ولم نجد لہو اعظم اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ امام ابو القاسم کشہری داتا علی حجبیری کے مرشد اور امام تبری دونوں حضرات نے اس کی یہ تفسیر کی کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اس میں کہ آدم کے بیٹوں کا شیطان کی فرما برداری کرنا یہ امر قدیم ہے پرانی بات ہے نہیں نہیں یعنی اگر یہ کافر لوگ عہد توڑ دیتے ہیں تو بے شک آدم نے بھی تو ہم نے اس کو عہد کیا تھا تو وہ بھول گئے آگے پھر تفسیر کرتے ہیں کہ اگر اے محمد یہ کافر لوگ اراض کر جاتے ہیں میری آیتوں سے اور مخالفت کرتے ہیں میرے رسولوں کی اور اطاعت کرتے ہیں ابلیس کی تو یہ پرانی بات ہے ان کے باپ آدم نے بھی ایسا کیا یہ دیکھو کس درجے کی تشبیح ہے اور کیا کیا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے یہ محل توہین ہے یا تعظیم ہے مقام توہین ہے یا تعظیم ہے توہین کا مقام ہے نا تو کیا امام ابو القاسم کشہری کو کافر کہیں گے یہ تو یہ تو حرامی کہہ دیں گے ہم تو نہیں کہہ سکتے دات علی اجمیری کے مرشد کو بات نہیں سمجھے اور کیا امام ابن جریر تبری کو بھی کافر کہہ دیں گے اس کے باوجود کہ امام ابن عطیہ نے فرمایا وہ حاضر تعویل و ضعیف ان یہ معنی کرنا ہے آیت کا جس طرح کے امام ابو القاسم کشہری اور تبری نے کیا یہ ضعیف ہے وزال کا کون و آدم مثال القفار الجاہدین اب اللہ علیہ سب ہے آدم علیہ السلام کا مثال ہونا منکرین کافروں کی فرمائیے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی چیز نہیں غلط ہے آدم نے تعویل کے ساتھ معصیت کی تعویل کے ساتھ معصیت کی جس طرح ہم نے کہا ہوا ہے ففی حاضا غدادت العلیہ اس میں تنقید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نائب نے جریل تبری کو کافر کہہ رہے ہیں نائب القاسم کشہری کو کافر کہہ رہے ہیں ضعیف کہہ رہے ہیں تعویل کو سب کچھ کہہ رہے ہیں حضور کی تنقیس اور قدادت بھی لفظ بول رہے ہیں اس کے باوجود وہ کافر نہیں کہہ رہے لیکن یہ ایک بھڑوے ہیں جن کی زبان سے کوئی دیر نہیں لگی کافر کہنے کے اندر علم والے اور ابو جہل کا یہی فرق ہوتا ہے اب میرے بھائیوں اس کے بعد یہ دیکھیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہوئی تفسیر اور پسندیدہ تفسیر لوگ خنزیروں نے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا اور میں اعلیٰ حضرت کے گھر سے نکال رہا ہوں اب ان خنزیروں سے پوچھوں گا ابو جہل کی نسل اس کا جواب دینا ہے تم نے قرضہ ہے تمہارے اوپر میرا جواب آخر میں ہوگا تم نے سننا نہیں اپنی طرف سے دینا ہے یہ دیکھو اس تفسیر کا نام ہے تفسیر حقانی اعلی حضرت امام سنت کے فضا میں موجود ہے آپ سے پوچھا گیا حضور کون سی تفسیر باعتماد ہے آپ نے فرمایا تفسیر حقانی کیا یہ باعث مات تفصیلات دیکھ رہے ہو پڑھیے تو باعث مات فرما رہے ہیں بغیر پڑھنے کو تو مات اللہ حضرت جیسا محتاط شخص ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے جن کے پاس سید گیا مرتبان شاہ جیسا اور کہتا ہے حضور سید ہوں تقریر کرتا ہوں اور لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کتنا اس وقت ہے آج تو اندھے ہو گئے ہر سید پر اس وقت مسلمان اتنے پکے تھے اپنے دین مان کے تو سید بھی تھا تو کہتے تھے شک کرتے ہیں کہتے ہیں شک کرتے ہیں مجھ پر کہ وہ وغیرہ کوئی غیر مذہب نہ ہو تو ہاں، اس وجہ سے شوق سے ذوق سے آتے نہیں ہیں تقریر میں آپ مہربانی کیجئے تو مجھے ایک سند بنا دیں میرے سننی ہونے کی آپ نے فرمایا شاہ صاحب شاہ صاحب وہ لفظ استعمال فرمایا ردے سیتا نے دائرہ چاہیے جتنے فتنے عقیدوں کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں نیچریت وابیت ہر طرح کے ان سب سے بیداری اور ان کا رد آپ سراہتن مجھے لکھ کر دیں میرا کسی سے تعلق نہیں تو پھر سند بنا کے دے سکتا ہوں خالی سید کہنے پر فتح سند بن سکتا ہوں ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں کہ دلو کس امام کی بات کرتے ہو بغیرت لوگوں کو اندھا رکھنا چاہتے ہو سید کا نام لے کر یہ ہے یہ ہے امام اہل سنت جو سیدوں کا بھی امام ہے سب کا امام ہے وہ فرماتے ہیں جب تک ہر فتنے سے بیداری نہیں دکھاؤ گے اور سراہتن ذکر نہیں کرو گے جس راحت تن میرے اگے اظہار نہیں کرو گے بیداری کا میں سرد نہیں بنا سکتا تو اتنا بڑا بندہ جو ہے جو محمود آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المانی کو پڑھے تو پڑھ کر کیا فرمائے پڑھ کر کیا فرمائیں فرمائے یہ کون ہے محمود آلوسی یہ کیا ہے روح المعانی لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے آپ کے مکاتی پڑھ کر دیکھو جو شخص روح المعانی پر اعتماد نہیں کرتا وہ حقانی پر کیسے کر رہا ہے اب حقانی کی عبارت دکھاتا ہوں اور ان جو ہے ابو جال کے لونڈوں سے اس کا جواب کا طالب ہوں جی اس کا ان کا پاپ مل کر چاچے بابے سارے مل کر بیٹھ جائیں اور سر جوڑے ستیس سال ساری زندگی سر جوڑتے رہے اور حرامی اس کا جواب دے یہ لفظ دیکھو فرماتے ہیں اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ حضرت آدم کی سرگزشت بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو لفظ سنتے جائیں باب آدم کا قصہ اللہ بیان کرتا ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کا وہ ابلیس کے ساتھ والا قصہ تو بیان کرتا ہے تاکہ ناظرین کو عبرت ہو ناظرین کو دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے ہم یہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ سے ہوا ہے اور خدا کی کسی نعمت پر مغرور ہو کر نافرمانی نہ کریں کسی نعمت پر مغرور ہو کر تو ایسے آپ جو تاریخ جو مانا نکلتا ہے کہ باب آدم اللہ کی نعمت پر مغرور ہو کر معذ اللہ ایسا کام کر گئے اور اگر بشریت سے کچھ خطا ہو جائے تو اپنے باپ آدم کی طرح اس پر ہمیشہ تعصف اور تعصف اور ندامت اور توبہ و استفار کیا کریں تاکہ وہ غفور الرحیم اپنی صفت مغفرت کو ظاہر کرے اب ایمان سے بتانا میرے بھائیو یہ محل توہین ہے یہ محل عزت اور احترام ہے تقریم ہے یہ کون سا باب اعظم علیہ السلام کی مثال کن کے لیے دی جا رہی ہے گناہ گاروں کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ گناہ کرتے ہیں جن گناہوں کا تعلق باب اعظم سے محال ہے وہ ہم گنا کرتے ہیں اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ عبرت حاصل ہو اور پھر سبق ملے کہ جناب اگر ایسے ہم سے خطاب بشری تقاضے کے مطابق اگر ایسی ہو, گناہ ہو جاتے ہیں تو باب اپنے باب اعظم کا جو حال ہے وہ معلوم کریں اور اس پر نظر کر کے ہم توبہ مقصد معافی کریں معافی مانگیں اب ان خنزیروں سے میں پوچھتا ہوں اتنے بڑے گناہ گاروں اور کافروں کا ذکر اس محل میں کر کے اور پھر کہنا کہ باب آدم کا واقعہ ان کے لیے سبق ہے اس سے سبق سیکھیں اور عبرت سیکھیں وغیرہ یہ الفاظ میں پوچھتا ہوں خنزیروں بتاؤ محل توہین میں ہیں یا محل تعظیم میں ہیں تو اعلی حضرت نے اب کیا کیا اگر تمہارے مد... تمہارے بیان اور تمہارے نظریہ اور تم جو تم نے اعلیٰ حضرت کا کلام کا مطلب لیا ہے خنزیروں اس پر جاتے ہیں تو پھر تو خود اعلیٰ حضرت بھی مرتاد ہو گئے حقانی والا پہلے ہوا اعلیٰ حضرت ثانی مرتبے پر ہو گئے بات ختم ہو گئی بات نہیں سمجھے اگلی بات سنو یہ تفسیر مال کی ہے کون یہ ان خنزیروں کے پاس یہ بڑی تفسیر ہے ان خنزیروں کے پاس بھی پڑی ہوگی جال کی نسل کے پاس سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے اس میں اللہ اکبر و کبیرہ باب آدم کا قصہ سات مقام پر آیا عبارت پڑھتا ہوں قصہ تو ابلیس کی سب آتے مواد البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف والصاد چل باقر کو تسلی دیتے ہوئے عبرت کے لیے عبرت بنایا گیا ہے اس واقعے واقعہ عبرت عبرت میں خلیل کو پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ یہ کیا لفظ ہے فلا العابد ولا یقنت العاصی عبادت گزار مغرور نہ ہو گار مایوس نہ ہو یہ کن کو کن کو پہلے کہا جا رہا کہاں سے یہ نتیجہ نکال کر پھر حکم نکال کر ادھر اولاد آدم میں ثابت کیا جا رہا ہے میں ان خلیروں سے پوچھتا ہوں یہ آسی عابد گناگار آبد گار آبد پہلے تو کافر اور گاروں کے ذکر تھے ان دلوں سے میں پوچھتا ہوں خلدیر کے بچوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ خلجیرو یہ کیا ہے اب یہ سارے امام کافر ہیں مرتاز ہیں اعلی حضرت مرتاد ہیں کتوں وہ خنزیروں اس سے تو کتے کھسی کر لیتے اچھا تھا نہ پڑتے اس سے کوئی تنخواہ تمہیں مل جاتی یا ہو سکتا ہے تمہیں ثواب مل جاتا کتے کھسی کرنے تاکہ آگے تمہارے جیسی نسل پیدا نہ ہو سکے الام فوائد عمدت الاحکام امام ابن الملقن کی یہ بھی حافظ ابن حاضر اسکرانی کے شیخ ہیں آٹھ سو چار میں ان کی وفات ہے بخاری کے شارے ہیں انہوں نے بھی فرمایا اذا تقرر ذالک فجو جوز السحب السحب فجوز السحب علیہم عامت العلماء والنظار فهذا الحديث دال عليه وهو مصرح به في حديث ابن مسعود بأنه عليه الصلاة والسلام ينسى كما تنسون وهو ظاهر القرآن ومن ألفاظ العلماء النسيان ليس ببدع في الإنسان وأول الناس أول الناس اب یہاں پر فرماتے ہیں علماء کے الفاظ ہیں کہ بھولنا انسان کے اندر کوئی عجیب شے نہیں ہے پہلا شخص پہلا انسان پہلا بولنے والا اب بتائیں امام ابن ملکر نے الفاظ علماء سے اس کا مطلب ہے تمام علماء یہ لفظ بولتے چلے آئے ہیں اول الناسن اول الناس پہلا بولنے والا شخص پہلا انسان ہے کون ہے وہ حضرت عالم علیہ السلام ہے تو بتائیں محل توہین میں ذکر ہو رہا ہے یا محل تعظیم میں پھر آخری حوالہ میں یہ پیش کرتا ہوں المجموع المغیر فی غریب القرآن حدیث امام حافظ ابو موسا محمد بن ابی بکر بن ابی عیسیٰ مدینی اسفانی جو امام ابو موسا مدینی کے نام سے مشہور ہیں پانچ سو اکیاسی کے اندر آپ کی وفات ہے اور نہایا غریب الحدیث جو ہے اس کے اندر جو سین کی رمز ہے سین کا حرف وہ انہی کے نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ اتنا بڑا محدث اور امام گزرا ہے یہ فرماتے ہیں ون نس نسی تو واضح کا یہ شیع... وہ آیت پہلے پڑی وکیلا اشتقا کو میرا نسان بے دلیل انسخر اور سعید ابن جبیر قال انما معصوم الانسان انسان انسان الناسیہ یعنی قوله تعالیٰ ولقد عاہدنا الى آدم من قبل فناسیہ قال الشاعر نسیت وعدك بالنسيان مغتفر فخر صرف الناسن اول الناس یہ شاعر کا شعر وہ پیش کیا انسان باب آدم علیہ السلام پہلے بھولنے والے شخص ہیں تو شاعر کا شعر ہے میں نے تیرا وعدہ بلا دیا بھول گیا تیرا وعدہ میں نسان جو ہے وہ قابل معافی ہوتا ہے بس بخش دے پہلا شخص پہلا بھولنے والا پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے پہلا انسان ہے تو اب ایمان سے بتانا کیا یہ سب اتنا بڑے امہ کرام علماء وہ ان کو اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں تھی اللہ توہین میں انبیاء علیہ السلام باب اعظم کا ذکر کر رہے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہماری بھول اور باب آدم کی بھول میں زمین آسمان کا فرق ہے ہماری بھول کا سبب اور اور ہے ان کے بھولنے کا سبب اور ہے ہاں جی اسی طرح کاملین لوگ ہیں ان کے بھولنے کے اسباب اور ہوتے ہیں ہاں جی بھولنا جو ہے نفس سے فیل بھولنا یہ جو ہے اس کے اندر اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اسباب میں اتفاق نہیں ہے ان کو بھولنے کا سبب اور ہے ہمارا غفلت آ گیا سہ چیزیں آ گئی ہیں جی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرف جان بوجھ کر دھیان اس کر دیا کسی طرف یا اور کئی اسباب ایسے جن کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس کو ورنہ میں ان کو تفصیل سے بیان کرتا تو بھائی ان خبیصوں کے نزدیک تو یہ سارے کافر ہو گئے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یا کسی امام کا فتویٰ ایسا اس کا معنی مطلب لینا کہ نہ خود اعلیٰ حضرت بچے نہ کوئی امام بچے یہ کسی ابو جہل کی نسل کا کام ہو سکتا ہے صاحب علم بندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ہر کلام کا ایسا مانا کرے گا جیسے خود بھی بچے امام بھی بچے مسلمان بھی بچے اور سنیے یہ تفسیر روح المعانی ہے یہ سید ہے اللہ اکبر یہاں پر الفاظ دیکھیں کیا ہے یہ جناب جی ہے جملہ تلسمیت ما یقوی رجا کسرا کلو بالخاتین اللہ پاک فرما رہا ہے نا انہو هو طباب الرحیم جملہ اسمیہ اور پھر تاکیدات فرماتے ہیں جملہ اسمیہ یہاں پر اس کے اندر وہ راز ہے جو گناہ گاروں کی امید کو مضبوط کرتا ہے اور خطا کاروں کے دلوں کی ٹوٹ کو پورا کرتا ہے یعنی ان کے انجبار کر دیتا ہے اس کا یعنی انہوں دلوں کی شکست دور کر ہے ہوں سوال یہ حضرت آدم قصے یہ سبق ہونا کہ گناہ گارن امید دیتی جا رہی ہے یہ محل تعظیم میں ذکر ہے یہ محل تو گناگار میں لاف کے خاتعین کے کہ دل نہ توڑیا جے خاتعین ہو مذنبین ہو گناہ گارو دل نہ توڑے توڑیا جے تو اڈے اببے کو لینج ہویا سی اونا معافی توبہ چیتی تے اللہ پاک نے کس مقام تے اونا مشرف فرمایا تُسا بھی کرو گے اللہ پاک تو انہوں بھی بلندیاں دے دے گا سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی آگے ہو کر ذرا بیٹھیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے سمجھ آئی کہ نہیں اچھا بولو بولو کیا کہا میں نے میرے بھائیوں یہ کیا ہے تفسیر روح المانی یہ الفاظ گنتے جانا کن کن کتابوں میں آ رہے ہیں اور کون کون سے لفظ آ رہے ہیں یہ مزنبین کے لفظ ہیں ادھر ایسے ہیں مزنبین اور خاتین ایسے ہے یہ خطا پر حکم لگا رہے ہیں کفر کے لاکھ لانت ہے ابو جال کی طرح یہ تفسیر روح البیان ہے سب سے بڑا صوفی مفسر قرآن کا شمار ہوتا ہے ہے نا امام عبد الغنی غنی نابلسی کے شاگرد ہیں یہ جی آپ فرماتے ہیں فیضا کان حال و نک تارف خطی عطن من صغیر فہال باہر لسیا بے منزلت صابون فکما ان صابون یوزیل الاوساخ ظاہرہ فقد توبہ تو تزیل الاوساخ الباطنت العبد اذا رجع عن وہ اسلح عمله ہُو الله شانه واعاد عليه نعمته فا فرماتے ہیں کہ جب یہ جب یہ حال اس شخص کا ہے جس نے صغیرہ گناہ نہیں کیا خطا کی باب آدم کی بات کر رہے ہیں کیا کیا مانک تارف خطی یا تن دونا سغیر خطا کی ہے سغیرہ سے بھی کم صغیرہ سے بھی کم سغیرہ کا غیر ہے وہ ہاں ان کا جب یہ حال ہے کہ رو رو کر ایسے کر رہے ہیں تو فقہ فحال و من غم صفی بحر عیشیان ہیں جو عشیان اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں تو ان کا کیا حق بنتا ہے وہ کیوں نہ توبہ معافی کریں تو ایمان سے بتانا گناہ گاروں کا حال اور وہ بھی سمندر میں ڈوبے گناہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہو ساتھ ملایا جا رہا ہے اور ساتھ کہا جا رہا ہے جب وہ یہ کر رہے ہیں تو تم کیوں توبہ معافی ترلے کی طرف نہیں آتے تو بتاؤ یہ محل تعظیم ہے یہ محل تو ہے جب آپ وہ خندیر دیں گے لیجئے میرے بھائی یہ تفسیر روح المانی ایک اور مقام پر لمن جد له اعظما کے تحت فرماتے ہیں تسمیم تسمی و ثبات قدم فی الامور لم نجد له لزما ہم نے عزم نہ پایا یعنی رائے کی پختگی اور امور کے اندر ثابت قدمی یہ نہ پائی ان کے اندر یہ لم نجد لہو اعظما کے اندر جو صحیح فیصلہ کن قول انہوں نے پیش کیا وہ یہی ہے آگے جو بھی پیش کرتے ہیں اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اب میرے بھائیوں اور سنیے گا یہ تفسیر ہے مدارک تفسیر ناصافی کون سی مدارک التنزیل اس پر حاشیہ علی کلیل شیخ محمد عبد الحق بن شاہ ہندی حنفی کا سمجھنے حاشیہ ہے خود تفسیر مدارک آپ کو پتا امام نصفی کون بندے ہیں ہاں، یہ وہ ہیں جو امام نصفی آپ کو پتا ہے یہ صاحب ہدایہ کے بھی شیخ ہیں ایسے ہے نا تفسیر نا صفی والے تفسیر نا صفی دو ہیں ایک ابو عبداللہ نہ صفی ہے ایک ابو حفص نہ صفی ابو حفص کی اوپر پڑی ہے اس میں بھی یہی بات ہے اور اس کے اندر بھی دونوں نصفیوں کے اندر یہ بات ہے یہ امام صاحب ہدایہ کے استاد اور شیخ ہیں اور عقائد نصفیہ شرع عقائد جس کی شرح ہے اے اس کے یہ مصنف بول رہے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں وفی ہے مئ لے ضروریت کیفیت ماں ہے تو من پھو غلوب فرمایا یہ جو قصہ ہے حضرت اعظم علیہ السلام کا اور پھر ربنا ربنا انفسنا یہ سارا جو آیا ہوا ہے فرمایا اس کے اندر نصیحت ہے حضرت آدم اما ہوا کے اولاد کے لیے نصیحت ہے نصیحت ہے کیوں کہ ان کو پتہ چل گیا کہ گناہوں سے ہٹنے اور دور ہونے کا کیا طریقہ ہے گناہوں سے دور ہونے کا گناہوں سے دور ہونے کا گناہوں سے دور ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کے اندر قرآن کے اندر کن اولاد آدم کو اب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر گناہ گاروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے محل توہین میں ہے یا محل تعظیم میں ہے یہ خنزیر ابو جال کی نسل جواب دیں گے قیامت برپا کر دوں ان خنزیر کو بچوں کو پتہ نہیں تھا وہ حرامیوں آج تک دنیا نے چھیڑا تو ان کا کیا اثر ہوا تو لونڈے تمہارا کیا اثر ہوگا تمہارا جیسا اشکن ناس کوئی نہیں ہوگا اشکن ناس تمہارا جیسا حرام دادے کوئی نہیں ہوگا کہ جو اساتین تھے اس ملک کے وہ تو ہمارے آگے ہتھیار ڈال کر یہی کہتے رہے آپ بولے ماں ساتھ لے کر اور ہر کوئی کہتا ہے یار بات سن کی تاکہ ان کے آگے کچھ کوئی بولار ہے للکار للکار للکار للکار للکار ہے ہے ہے ہے ہے جب تک سورج چاند رہے گا اب میرے بھائیوں یہ دیکھو یہ قاموس کتاب ہے قاموس القاموس المحیط بڑی قاموس امام مجد الدین فیروز آبادی رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا کائنات کے اندر جی۔ لغت کی مسلم کتاب ہے اور سب اس کتاب دار ہیں سب نے اس کے حوالے دینے ہوتے ہیں کیا فقہا اور کیا خیر فقہا حجت ہے سب کے نزدیک پھر اس پر تاج العروس ہاں۔ امام سید مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرح حسنی حسینی سید آپ کیا فرماتے ہیں وہی بات پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے پہلا پہلا بھولنے والا پہلا شخص ہے اول اول الناس ہے بلکہ ان حرام زادوں سے میں پوچھتا ہوں تمہارے تو مدرسوں میں داخل ہے مفید الطالبین مفید الطالبین کا پہلا جملہ جب شروع ہوتا ہے باب پہلے کا تو اول اناس ہے الناسن ہے لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلا بھولنے والا ہے کیا لوگوں کا پہلا شخص سب سے پہلے یعنی حضرت آدم سب سے پہلے بولنے والے ہیں مفید الطالبین کا پہلا جملہ ہے کیوں پڑھتے پڑھاتے ہو ہو کفر پڑھاتے گستاخی پڑھاتے ہو کتے شرم نہیں آتی سارے تیرے تیرے پیچھے تو لو تو خیر اگا ہے پڑھا نہیں ہے تو جتنے باقی ہیں پیچھے ان سے تو پوچھو نا ہے مدرسر سے پوچھو ان سے پوچھو یہ سہیوال والوں سے ادھر ادھر یہ مفید الطالبین کب تک چلتی رہی اور سنو اب یہ کیا لکھ رہے ہیں امام مجد الدین فیروز آبادی اور پھر یہ تاج العروس والے کیا لکھتے ہیں اللہ اکبر و ان اول ناسن سب سے پہلا بولنے والا آگے امام وہی بارت تھی ان اول ناسن مجد الدین فیروز آبادی کی کاموس کی تاج العروس والے کیا کہتے ہیں اے ہوا اللہ اکبر بھول اور غفلت یہ دو لفظ ہیں بھول اور غفلت آپ کتے خنزیر ابو جال کی نسل ان پر پتے لگا کتے شرم نہیں آتی خنزیروں تمہیں اپنی جہالت کو سامنے رکھ کر اس کے شیشے کے اندر تمام بزرگوں کو دیکھتے ہو تو ایسے ہی نظر آئے گا کتے حرامی تم سارا دن تم بڑے اپنے مشائق کو لے کر موت کے کنویں پر بیٹھو وہ تمہارے لیے بہتر ہے مسند علم پر نہ لانت خود لو نہ لو دوسروں کو لانتی یہ دیکھو تو صحیح و اب والا غفلت اما کان ہو اول اللہ سے پہلا وہ شخص ہے خالق اللہ تعالی جس کو اللہ نے پیدا کیا واہ واہ سید آدم علیہ السلام یہ سات تصریح وہ کون ہے حضرت ایمان سے بتانا یہ محل توہین ہے یہ محل تعظیم ہے بولتے نہیں نعرہ تقبیر اب ان پر اور قیامت مت گانے لگا یہ وہ کتاب ہے جو اصول حدیث کا مقدمہ ہے اور سارے دیوبندی واپی سنی سب اس پر اعتماد کرتے پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ امام محدث ابن الصلاح کی اس پر یہ شرح ہے مقدمہ ابن الصلاح شرح ہے تقید وال حافظ عراقی کی جو شیخ ہیں حافظ ابن حضر اسکلانی کے حافظ ابن حضر اسکلانی رحمہ اللہ نے انہی کا خلاصہ نکال کر آپ نے نخبت الفکر بنائی نظہت النظر بنائی اسی کا خلاصہ ہے دنیا کائنات کے علوم حدیث کا اصول حدیث کا دار و مدار یہ کتاب ہے اب یہ دیکھیں وہی وہی بات بے آئی نہیں انا الخام سوال شروع کیا لکھا ہوا ہے فعن السان ماہر السان نسان ہے انسان انسان بھول کی منڈی ہے فعن السان ماہر السان ہے انسان اپنی نوئی حیثیت سے بھول کی منڈی ہے ماہر دن ہے پیش ہونے کی جگہ عارض ہونے کی جگہ لاحق ہونے کی جگہ ہے ناسن اول اللہ سے وہی فکرہ وہی جملہ مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں ہے مقام توہین میں تو یہ بھی سارے کافر ہیں ایسے اچھا اب میرے بھائیوں یہ جو ہے نا ہاں بہت اچھے سب کی طرف بھی آتا ہوں لیکن یہ یہ دیکھ لیجئے یہ تفسیر مزاری ہے ٹھیک ہے یہ جیت کے مسئلے پر اس کو بہت استعمال کرتے ہیں اس تفسیر کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں بے حضرت اعظم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور فرماتے ہیں یا انہوں نے یہ اس وجہ سے کیا جو کیا اپنے اشتہاد کے اندر خطا کر بیٹھے کیا کر بیٹھے خطا تو یہ بھی یہ محل توہین میں ہے یہ محل تعظیم میں ہے محل توہین میں یہ بھی کافر آپ گھر کی طرف بات لیں یہ خنزیر ہم کو چھوڑ کر جس طرف گئے نا ذرا اس کی بات لیں ہائے ہائے ہائے ہائے اب کیا بنے گا لیلا لیلا تیرے مجنو تیرے لیلا کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اب کیا بنے گا مجنو تیری لیلا اجڑ گئی اجڑ گئی یہ تھوڑے دن کو مجنو تیری لیلا کا کیا بنے گا آپ ذرا دیکھنا ان کی لیلا کا کیا بنتا ہے یہ جتنا یہ پارٹی ہے لبیک والی لبیک پاکستان والی پارٹی ہے نا جی، جی، جی۔ جب ان پر اعتراض کیا گیا ہماری طرف سے کہ یا رسول اللہ کیوں کٹوایا کیوں کٹوایا تو انہوں نے فوراً مثال دی رسول اکرم نے نہیں کٹوایا تھا اب میں پوچھتا ہوں رسول سید الانبیاء کی مثال ہے اور یا رسول اللہ کٹ میں ان سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کاٹنا کٹوانا توہین محل توہین ہے یا مقام تعظیم ہے اب مقام توہین میں سید الانبیاء کی مثال دی اب یہ فتویٰ حضرت کا تمہارے ٹبر پر کیا لگے گا اگر حرام زادے حلالی ہو تو لگانا آپ ورنہ ابو جال کی نسل تو پہلے ہی ہو اب کچھ اور بھی باپ بن جائیں گے ٹھیک ہے میرے بھائی اب میرے پر ایک اور پہاڑ گراتا ہوں ان کو پتہ نہیں تھا ہم کس کو چھیڑو کتے کے بچے تمہیں تو پتا تھا سارا تم نے کیا سمجھا چشتی بڈھا ہو گیا بےخیر ویسے بڈھا ہو گیا ہوں علم بڈھا نہیں ہوا بڈھا ہو گیا ہوں ہاں اور بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ بڈھا ہوتا ہے علم جوان ہوتا ہے میرا ساتھ تو میرا علم جوان ہے تم چھیڑ کر کدھر جاؤ گے وہ مفولین بے بے شک شک مال مشائق بے شک شکر پڑھو میں تمہارے ابھی تک جو میرے پاس ہوائیں پہنچی ہوں میں کھول نہیں رہا وہ کھول نہیں رہا بغیرت ادھر دیکھو عام چلتا ہے یہ مثال ہے لہب کی کتابوں میں لکل فرعون موسا چلتا ہے جی۔ بولو جی۔ جی۔ کیا مطلب ہے ہر فرعون کے مقابلے میں موسا ہوتا ہے بولو کیا ہر فرعون کے مقابلے میں موسا ہوتا ہے یعنی ہر دور میں فرعون ہے اور فرعون کے مقابلے میں موسا ہے ایسے اپنے دور کا جو بھی یہ سمجھتا ہے اپنے پیر کو اپنے مولی کو اپنے حاکم کو اپنے لیڈر کو وہ کہتا ہے دوسرا فراؤن ہے یہ موسا ہے ان حرامیوں سے پوچھو اب کیا بنے گا ایسے خنزیروں کے لیے موسا کی مثال ہوئے ہوئے ہوئے مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں ہے ذرا بتاؤ تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائیوں بولو اللہ اکبر و اب میرے بھائیو میں نے آخر میں ایک اور بات کروں جس پر یہ تشبیح کا مجھے جواب دیں کہ نبیوں کی تشبیح تو جائز نہیں ہوتی علماء امتی کامبے آئے بنی اسرائیل یہ کیسے ہر ہر جگہ پر ہر میں بولنا پڑتا ہے اپنے اپنی شان بڑھانے کے لیے ترفیق کے لیے پڑتا ہے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے وہ کتے پتہ نہیں تیرا مولوی کیسا کیسا ہے کیا کچھ کرتا ہے ادھر تشبیح ہو رہی ہے نبیوں کے ساتھ تو دے رہا ہے پڑھ رہا ہے کیوں مقام توہین میں ہے یا مقام تعظیم میں پڑھ رہا ہے اب میرے دوستو یہ ان پر میں نے الزام دیے جس کا جواب ان سے کہ یہی لونڈا کہہ رہا ہے یہی ابو جہل کی نسل کہہ رہا ہے جی، جی۔ کہتا ہے جی امام علیہ سنت نے لکھا تلاوت کے بغیر معاشیت گناہ کی نسبت نافرمانی فرمانی کی حضرت آدم کی طرف نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس خنزیر سے پوچھو اعلی حضرت نے صرف تلاوت کی بات کی ہے کس کی تو دو مقام جبکہ علماء نے اور بھی لکھے ہیں علماء نے لکھا رد باطل مقصود ہو پھر بھی کر سکتے ہو اور مقام تعلیم و تدریس ہو پھر بھی اور بغیرت کا بچہ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے خنزیر اتنا پتہ نہیں ہے تمہیں کہ مطلق کلام مقید ہوتا ہے بعض اوقات اقطفان ایک بات کو ذکر کر دیتے ہیں تقیق و ملحرہ کے قبیلے سے جی، جی۔ وہ بغیرت وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا کچھ چشتی ہوگا یہ تو حجر بھی نہیں ہوگا بھٹے کا کھو کا بےچارا آمک ٹھگا نہیں ہوگا ٹھگا ایکسپریس جس کو کوئی پتہ نہ ہو کتاب کیا کہتی ہے یہ ڈھگا ایکسپریس نہیں ہوگا میرے کلام پڑھنے والے سمجھدار ہوں گے جب میں بتاؤں گا تو پہلے کتابیں پڑھ کر بیٹھے ہوں گے میرے فتاوے کو ایسے ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ سمجھ جائیں گے میں نے ایک کا ذکر کیا باقیوں کو چھوڑ دیا ایک پر اکتفا کرتے ہوئے تمبی ہن سمجھ نہیں آ رہی آپ میرے بھائیو امام اہل سنت جو فرما رہے ہیں کہ محل توہین میں کیا تو کافر سنو محل توہین ہو مقام توہین ہو یہ سارے مقام تم کو توہین کے ہی بتائے ہیں میں نے ایسے تو کیا سب کو مرتد کہو گے اگر ان کو مرتد تو یہ تو لزومن تمام کرام تمام اولیاء جو ان کی کتابوں کو مان کر گئے سب کچھ کر کے وہ سارے کافر ہو گئے اب کیا مطلب ہے اعلی مقام توہین میں ذکر کی دو صورتیں ہیں مقام توہین میں ذکر کی دو صورتیں ہیں مجمل کلام کی تفصیل کر رہا ہوں اور مبہم کا ابہام دور کر رہا ہوں اس کی ہیں دو صورتیں ایک ہے امبیا محل توہین میں نبی کا ذکر تنقید کے لیے ایک ہے محل توہین میں نبی کا ذکر دوسرے کے کو ترفیر کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے کی ترفیر کے لیے ہو تو کفر نہیں اگر نبی کی تنقید کے لیے ہو تب کفر ہے اب کتے اس اصول کی روشنی میں یہ دیکھ اس تعویل اور توجیح کی روشنی میں ان اماموں کا کلام پڑھ وہ جتنا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں ان کی تنقید کے لیے نہیں کر رہے گناہ گاروں کو بلندی کے لیے کر رہے ہیں کیا گناہ گاروں تم توبہ کرو بلند ہو جاؤ گے وہ تو پہلے ہی بلند ہے اللہ جو بلندی ان کو نصیب ہوئی ان کی اطاعت میں تم آ جاؤ جو بلندی ان کو نصیب ہوئی تمہیں بھی مل جائے گی اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں تو بھائی یہ ہے یہاں پر تعیل تو جی اس کلام مجید اس کلام میں مبارک کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے ورنہ ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا بے شک جی ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کوئی صحیح حدیث ہے ابو ہرارا بھی راوی ہیں اور بھی صحابہ راوی ہیں فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے ہاتھ میں ڈنڈا نہ رکھا ہو اور بکریاں نہ چلائی بکریاں نہ چرائیوں ہر نبی کی سنت ہے بکریاں چرانا اگر ہم کہتے ہیں بکریاں چرانا جو ہے یہ ایک مقام ہے یہ توہین کا کام ہے تو محل توہین میں نبی کا ذکر ہوا کافر تو پھر تو وہ حدیث سے رسول دے کر اہم اکرام محدثین علماء مفسرین تمام جتنا لے کر آ رہے ہیں تمام امت اس کو مان رہی ہے چلا رہی ہے حجی ہاں زبان زبان زد عام و خاص بنا ہوا ہے بکریاں چراتے تھے پھر سارے کافر ہوگا لاکھ لانا تھا پھر ابو جہل کی نسل تم تو پہلے پتہ نہیں کیا ہو اب تو میرا کافر کہہ لیا جائے یہ ہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جاہل کا جاہل کی اصلاح سے اس کا فساد زیادہ نقصان دیتا ہے اصلاح اس کی کم ہوتی ہے فساد اس کا زیادہ ہوتا ہے ان حرامیوں نے تباہی اور زیادہ کی اپنے بھی لوگوں کی بھی اور بنے ممبر پر شاخ مشاخ بیٹھے اب اور سنیے میں آخر میں ایک بڑی بات کرتا ہوں شفا شریف اس کی شروعات اور حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن اپنا فقی ابن حجر حتمی مکی رحمہ اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی ابو نواس مشہور شاعر ہے کون ابو ابو نواس ابو نواس مشہور شاعر تھا کس کے دور کا ہارون رشید کے دور کا خلیفہ ہارون رشید غفر اللہ کے دور کا کون تھا وہ بہت بڑا کارپی کا اس نے ایک شیر کہا جس کو شفا میں نقل کیا گیا علماء نے اس پر کلام کیا تنا ردانی کھینی دو احمد یہ تعریف کر رہا ہے ہارون رشید کے بیٹے ایک مامون تھا ایک امین تھا امین کا نام محمد بھی تھا احمد اس نے بنا دیا صرف محض شیر بنانے کے لیے محمد سے احمد نام بنا دیا ابو نواز نے کیا بنا دیا اب ایک رسول اکرم کا نام احمد لیا ایک اس کا احمد امیر کا لے کر کہتا ہے تنازع الاحمدان لفظوں پر غور کرنا تنازع دو احمدوں نے جھگڑا کیا اور کھینچا مشابہت کو کس کو شبہ شبا کو مشابہت کو کھینچا فشتا تو مشابہ ہو گئے ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے یعنی ایک رسول اکرم اور ایک وہ احمد یہ دونوں نے مشابہت کو آپس میں کھینچا ہے اب کھینچنے کے لفظ بھی دیکھو بھائی ادھر رسول کھینچ رہے ہیں ادھر یہ کھینچ رہے ہیں دیکھیں لفظ ہیں کتنا ہلکے لفظ ہیں بہا تو مشابہ ہو گئے خلقم خلقن تخلیق میں بھی اور مخلوق میں اخلاق میں بھی تخلیق میں بھی اور اخلاق میں بھی اب وہ امیر کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں اس کے حالات کو امیر کیسا شخص تھا اور کہاں رسول اکرم کے اخلاق اللہ پھر کہتا ہے کما قد کما قد شرا کہانی جیسا کہ جوتے کے دو تسمے کاٹے جاتے ہیں برابر اب جوتے کے دو تسمے اور رسول اکرم کے لیے مشبہ بے بنا رہا ہے معذ اللہ رسول اکرم اور احمد امین کو نعوذ باللہ من ذالک شرا کان جوتے کے دو تسموں کے جس طرح وہ برابر کاٹے جاتے ہیں یہ دونوں برابر کاٹے گئے ہیں من ذالک اب ایمان سے بتانا کہ کتنا محل توہین ہے بولو بھائی جوتے کے تسموں کے ساتھ مشابہت دوسرا تخلیق اور اخلاق دونوں میں مشابہت تیسرا مشابہت کو حضور بھی کھینچ رہے ہیں اور یہ بھی کھینچ رہا ہے وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ اپنی طرف کھینچتا ہے کون ہے حضور کے مقابلے میں کھینچنے والا ہو کسی بات کو امت کو رسول کر امتی کو رسول کے مقابلے میں رکھ رہا ہے پھر امام ابن حجر حتمی تو حتمی رہے علامہ خفاجی حنفی نسیم الریاض کے اندر یہ سامنے اور یہ علامہ ابن حجر حتمی مکی الام بقوات علی اسلام نقل کر وہی بارت شفا کی ساری نقل کر کے اس پر تبصرہ کرتے اور اسی تبصرے کو شفا جی نے ذکر کیا اور برقرار رکھا ٹھیک ہے جی کیا فرماتے ہیں واہ واہ ان کا ہے یہ شیر انتہا کو پہنچ چکا ہے قباہت کی لیکن لا یقون و کفرن کفر نہیں بنے گا اللہ قضیت مذہب نا ہمارے مذہب کے فیصلے کے مطابق اللہ ان کا مشابہت المشابہت تھا جب اگر مشابہت مطلقہ لے ہر لحاظ سے تو پھر جا کر کافر بنے گا جب ہر لحاظ سے نہیں مشابہت مقید کر رہا ہے کیا مطلب تحقیر والا پہلو مراد نہیں ہے صرف برابری بتانا مقصود ہے اخلاق اور اس میں تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس مشابہت مقید ہے اور وہ بھی تمام اوصاف میں برابری نہیں مم الوضو جس طرح کے تشویح میں کافی ہوتی ہے تو وہی مقصود ہے اگر مقصود اس کی وہ ہو مشابہت مطلق تو کافر ہے اگر مشابہت مقید ہے تو کافر نہیں وہ ظالم کا بچہ اتنی بڑی تشبیہات کے بعد پھر بھی مشابہت مقید ہو تو کافر نہیں ہے مشابہت مطلق ہو تو پھر کافر ہے تمام اوصاف میں اور کتے کے بچے پھر بھی تو سوچ اب کیا کہہ رہے ہیں اتنی بڑی توہین آج کے بعد حرامی فتوے لگانے آئے امام ابن حضر حتمی پر خفاجی پر یہ سب حضرات مرتد اور پرلے درجے کے گستاخ رسول قرار دو خنزیر کے بچوں اور علم پڑھو کتے خرسی کرو تم ہاں بھٹو کے خوب پر کافی ملتے ہوں گے ادھر ادھر کافی پھر رہے ہوتے ہوں گے اب میرے بھائیوں سنیے گا اس نے جو میرے متعلق بکواس کی تو میں اس کا جواب دے کر رد کرتا ہوں یہ سارے سنانے کے بعد صرف دو لفظوں میں بات ختم کرتا ہوں اس نے کہا جی میں نے کہا تھا میرا کلب سناتا ہے میں نے کہا تھا کہ یزید کے متعلق امام حسین نے فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے ما اس کے اندر عزم اور مربت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی یعنی کیا مطلب چھوکرا ہے بچپنا ہے ابھی اس کے اندر بڑوں والے جو پختہ کام ہوتے ہیں وہ وہ ابھی نہیں پیدا ہوئے ایسے تو میں نے کہا یہاں پر یہ لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں جو وہ میری طرف سے بول رہا ہے وہ میں نے لکھ لیے میں نے کہا آدم و مروت کے آدم و مروت کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے بات سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں میں آدم عزم و مروت کسی کے پاس نہ پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسق یا بدکار ہے حضرت آدم کی پھر میں آجت پڑھتا ہوں لم نجد لہو آزما والی کہ میں نے ہم نے اس میں آزم نہ پایا تو میں نے کہا کہ یار دیکھو ادھر آزم نہیں تو کیا لم نجد لہو آزما کے اندر آپ کہیں گے کہ حضرت بابا آدم زانی شرابی تھے جب ادھر نہیں کہہ سکتے تو استلزام اب میں مشابہت مقیت کر رہا ہوں وہ کتے کے بچوں کو اتنے پتہ نہیں ہوگا مطلق کیا ہوتی ہے مقید مقیت کیا ہوتی ہے بات نہیں سمجھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں آزم کی نفی آزم و مربت کی نفی اس سے زانی شرابی ہونا ثابت نہیں ہوتا یہ اس کو مستلزم نہیں ہے دلیل میں پڑا لم جتنے وہ ہزما تو بغیرت اب میں نے تو سمجھتا ہے محلے توہین ہے تو میں نے باب آدم کی تنقید نہیں کی یزید کو اس وقت میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کی ترفی کی ہے جی۔ سمجھ نہیں آ رہی تو بغیرت اگر باب آدم کی تنقید کرتا تو پھر کفر بنتا تنقید سے ہم بے آپ لیکن اگر کسی کی ترفی کرتے ہو تاکہ اس وقت جس چیز کا وہ مستحق اور حقدار ہے شرح کے اندر وہ اس کو پہنچ جائے اس کے لیے اس طرح اس کی ترفیح کرتے ہو تو اس ترفیح سے نہ کوئی تنقید ثابت ہوتی ہے نہ کوئی کفر ثابت ہوتا ہے نہ کوئی ارتداد ثابت ہوتا ہے صرف تمہارے اوپر لانا ثابت ہوتی ہے اب چھڑکنے بجاؤ حرامیوں نہ چیز نے یوں سمجھو تو لا دیتا ہے اب میرا آخر کا جواب پڑھنے سے پہلے تمہارا فرد بنتا ہے یہ اماموں کا جواب دو پلن تفالو شک آخر دعوان